جریر بن حازم نے بیان کیا کہا کہ میں نے نافع سے سنا آپ نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو دفن تک جنازے کے ساتھ رہے اسے ایک قرات کا ثواب ملے گا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو حریرا احادیث بہت زیادہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تیئیس